آج بیس اگست دو ہزار سات بروز پیر ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین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 صدقوا هم المتقون نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ نماز پڑھتے وقت مشرق یا مغرب کی طرف کر دو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تمام دین پر عمل ہو اس میں پہلی بات ایمان لانا ہے اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء علیہ السلام پر اور نیکی یہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے محبت کے ساتھ رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے والوں کو مال دینا ہے محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اور نیکی یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ولموفون ن ازا ازاحدو اور نیکی یہ ہے کہ جو معاہدہ کسی کے ساتھ ہو تو اس کو پورا کرنا ہے بصابرین فلبص وا اوہین البعص اور نیکی یہ کہ مشکل میں تکلیف میں صبر کرنا ہے اور جنگ کے وقت صبر کرنا ہے اگر یوں کر لیں گے تو یہی لوگ ہیں سچے بھولائی کام اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار نیک متقی بات اس سے پہلے چل رہی تھی کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کی جائے اسی میں سب خوبیاں ہیں پھر اس کے بعد حرام چیزوں کو بتایا کہ ان سے بچو اور کتمان حق حق بات کو چھپانے سے گریز کرو چونکہ اس سے پہلے بات چل رہی تھی قبلے کی متعلق تو اس میں قبلے پر کافی بحث ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا اب اصلی قبلہ اب ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف ہے یہودی لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عیسائی لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوا مغرب کی طرف فرمایا اسی بحث میں نہ پڑے رہنا کہ بس ہم تو مغرب کی طرح ہم کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے بہت فضیلت والا ہے بس اسی بحث مباحثے میں نہ لگے رہنا اسلام میں نیکی اور بھی ہے صرف ایک نیکی کو اختیار کر کے مطمئن ہو جائے کہ ساری نیکیوں کی ادائیگی کی گویا کہ اب ضرورت نہیں ہے اب حق ادا ہو گیا ہے ایسا نہیں اسلام نام ہے تمام چیزوں جو اسلامی ہدایات ہیں احکام ہیں عوامر ہیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام ہے ایک آدھ چیز پر عمل ہو جائے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر وہ اسلام کی پوری اتباع نہیں ہوئی فرمایا یہ کوئی کمال کی نیکی نہیں کہ تم جو اپنے منہ کرتے ہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف نماز پڑھتے وقت یہ کوئی کامل نیکی نہیں ہے اور بھی نیکیاں ساری ساتھ شریک ہوں گی تب کامل اسلام پر اتباع ہوگا اس ایت کریمہ میں پانچ جو اصولی چیزیں ہیں شریعت میں وہ ساری یہاں بیان کر دی ہیں ایک تو عقیدہ ہے اصل ایمان عقیدہ اس کو بیان کر دیا دوسری چیز ہے عبادات اس کو بھی اس میں بیان کر دیا تیسری چیز ہے معاملات اس کو بھی اس عید میں بیان کر دیا چوتھی چیز ہے معاشرت لوگوں کے ساتھ رہن سہن لین دین اس کو بھی اس عید میں بیان کیا پانچویں چیز ہے اخلاقیات اس کو بھی یہاں بیان کر دیا ہے یہ گویا جامع معنی عید ہے فرمایا اسلام کی جیسے ارکان اسلام پانچ ہیں نا لیکن اس سے ایک بڑی تقسیم پہلی ہے کہ اسلام میں کچھ پانچ شعبے ہیں عقیدے کا شعبہ عبادت کا شعبہ معاملات کا شعبہ معاشرت کا شعبہ اخلاق کا شعبہ اس میں پوری زندگی انسان کی آ جاتی ہے یہ پورے شعبے زندگی کے اس میں ہیں اور سب شعبوں میں اسلام میں سے تعلیم ملتی ہے اور اس کے مطابق انسان تمام شعبوں کو گزارنے کی کوشش کرے صرف عبادات پھر وہ ایمان کے بعد ارکان اسلام چار نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ صرف عبادات ہیں اس کے علاوہ چار چیزیں اور ہیں یعنی ایمان اور عبادات کے علاوہ معاشرت معاملات اخلاق یہ بھی اسلام کا حصہ ہے اور ان کے بغیر انسان مکمل نہیں ہے کامل گویا متقی پرہیزگار کامل مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے معاشرت معاملات اور اخلاق صحیح نہ ہوں تو پہلی آیت میں فرمایا کہ ایمان ضروری ہے جو صحیح معنی میں ہو ولاکن البرا من آمن باللہ والیوم الآخر ولملکتِ ولکتاب ونبی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کا ایمان صحیح ہو اور ایمان میں اللہ رب العزت پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء علیہ السلام پر ایمان یہ جامع معنی تین چار چیزیں یہاں ایمان میں بیان کر دی ہیں اللہ پر ایمان اللہ وحدہ اللہ شریک ذات ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی وہی سب کچھ کرنے والے ہیں ولیوم الآخر آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں مشاہدہ ہے علم مشاہدہ ہے کہ ہم اس عالم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سورج چاند نظر آ رہا ہے رات ہو جاتی ہے کبھی سردی کبھی بارش کبھی گرمی کبھی اس طرح یہ ایک عالم ہے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں بالکل اس کے بعد ایک عالم ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں ہم عالم دنیا کا تو مشاہدہ کر رہے ہیں ہمیں اس پر ایمان ہے چنانچہ اس چیز کی کہیں بھی ذکر نہیں ہوا کہ دنیا پر ایمان لاؤ کہ یہ عالم دنیا جو ہے اس پر بھی ایمان لاؤ یہ بھی میں نے بنائی ہے اس پر اس کو کہیں بھی درس نہیں دیا کیوں اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں سارے لوگ اس پر ایمان ہے ہی ہے کہنے کی ضرورت نہیں نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو کہ یہ عالم دنیا ہے لیکن ایک عالم ہے جو نظر نہیں آ رہا اس کو عالم آخرت کہتے ہیں ہر ایمانی ہدایت میں عالم آخرت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جیسے عالم دنیا ہے ایسے ہی ایک اور عالم آخرت ہے اور ایمان والے کا ایمان تب مکمل ہے کہ جب وہ عالم آخرت کے تمام امور پر ایمان رکھتا ہے عالم آخرت سب سے پہلا تو مرنے کے بعد قبر میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں سوال و جواب ہونا ہے اچھا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں برا ہے تو تکلیفیں ہیں پھر قیامت کے وقت میدان حشر میں حساب و کتاب ہے پھر عمال نامہ ملنے کا مسئلہ ہے پھر پولیس رات سے گرنے کا مسئلہ ہے پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہیں ہر ہر چیز کا حساب و کتاب ہے اس کو کہتے ہیں عالم آخرت کہ پھر جو نیک ہے اس کے لیے ہمیشہ اچھائیاں ہیں اور جو کافر فاسق ہے اس کے لیے تکلیف ہے یہ عالم آخرت ہے اس پر ایمان ضروری ہے اور اس میں نہ ختم خرنا نہ ختم ہونے والی وہ زندگی ہے لہذا جب انسان ایک ختم ہونے والی زندگی جس کو سب کچھ پتہ ہے کہ واقعتاً ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے سرمایہ بھی کرتا ہے ذخیرہ بھی کرتا ہے مکان بناتا ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر روز اس کا ذکر اور اس بات کو گردانا دہرانا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی اور پھر اتنی ہے بھی نہیں کسی کی بہت زیادہ عمر ہو تو سو سال ہوگی ورنہ اتنی نہیں ہوتی ہے جب ختم ہونے والی ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کوشش کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ نیک متقی صالح ہو خواہ دنیا دار ہو کچھ بھی ہو تو جب ایک ایسی زندگی ہے ایسا عالم ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے عالم آخرت اس کے لیے بھی ضروری ہے ایک عقل مند سلم الفطرت شخص کے اس کے لیے اس کا کیا ذخیرہ ہے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور خطبہ ہے عربی میں جو خطبہ جمعے کے دن دیا جاتا ہے نا تو ہمارے ہاں تو یہ ہے چونکہ ہم عجم لوگ ہیں تو پہلے مول صاحب اردو میں تقریر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے اگر ہم عرب ہوتے تو یہ دو مرتبہ تقریر کرنے یا سننے کی ضرورت نہیں تھی اصل تو خطبہ وہی ہے جو خطبہ اذان کے بعد عربی کا دو ہوتے ہیں امام صاحب پہلا خطبہ دیتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر دوسرا لیکن لوگ عربی نہیں جانتے تو اس لیے پہلے بعض و نصیحت کا ایک پروگرام کیا جاتا ہے جموں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا میں بتا رہا ہوں کہ عربی میں ایک مشہور خطبہ ہے عجیب و غریب ہے یعنی انسان کو آخرت یاد دلانے والا وہ خطبہ ہے کہ قبر کے انسان کے لیے آواز کرتی ہے کہ میں ایک تاریکی کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں سانپوں کا گھر ہوں بچھوؤں کا مرکز ہوں اور تو نے میرے پاس آنا ہے اور بڑی تنگ سی جگہ ہوں اور ان تمام تکلیفوں سے تاریکی سے بچھوؤں سے سانپوں سے اور تنگ جگہ سے بچا کا سامان ایک ہی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر اگلے جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے تو پھر بتا تیری موت کے لیے تیاری کیا ہے جب تو ایمان والا ہے تجھے یقین ہے کہ منکر نکیر آئیں گے تو بتا اس منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کی تیری تیاری کیا ہے اگر تجھے یقین ہے کہ میدان حشر اور میزان قائم ہونا ہے اللہ رب العزت کے عدل کا دربار لگنا ہے اس میں ہر ہر چیز کا سوال و جواب ہونا ہے خواہ صحت ہو خواہ زندگی ہو خواہ پیسہ ہو خواہ کچھ بھی اوقات ہوں ان سب کا حساب و کتاب ہے جب تجھے یقین ہے تو بتا اس عدل کی عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیرے پاس انصاف کو پیش کرنے ثابت کرنے اپنے آپ کو بری کرانے کے لیے تیرے اعمال کی تیاری کیا ہے عجیب خطبہ ہے یہ ایک ہی طرح کے جملے سب تو بات یہ عالم آخرت ہے ایمان لانا اللہ پر اور عالم آخرت پر جب انسان کا ایمان اور عقیدہ ہو گیا عالم آخرت پر پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کو آخرت کی جب فکر لگ جائے گی تو پھر سارا کچھ صحیح ہو جائے گا اور یہی بات ہے خوف خدا اسی کو خوف خدا کہتے ہیں خشیت الہی کہتے ہیں فکر آخرت کہتے ہیں تو عالم آخرت پر ایمان کہ موت حق ہے برسک حق ہے میزان حق ہے پل سرات حق ہے جنت حق ہے دوزق حق ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ کرنا حق ہے اور فرشتوں کا وہاں حاضر ہونا ہمارے اعمال نامے جو دنیا میں لکھے گئے ان کا وہاں پیش کرنا یہ سب حق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور اسی عالم آخرت کی تیاری کرنی ہے جب ہی انسان کی کامیابی ہے ورنہ مشکل ہے فرمایا دوسرا ایمانیات میں ولملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے نور سے اللہ نے پیدا کی ہے کھاتے پیتے نہیں ہیں نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں ہر وقت ہر وقت اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں لا ما ماں امر فعلون ما مرور کسی حکم کی نافرمانی ان سے ممکن ہی نہیں ہے ان میں نافرمانی کی صلاحیت سلب ہے بس ان میں خیر ہی خیر ہے برہ فالون مرور ہر وقت حکم کے انتظار رہتے ہیں جو حکم ہو اس کو پورا کرتے ہیں فرشتوں کے فرشتوں کے مقام اور مراتب کے اعتبار سے ان کے پھر حیات حیات وجود بھی مختلف ہے کسی فرشتے کے حدیث میں آتا ہے دو پر ہیں کسی کے چار پر ہیں کسی کے دس پر ہیں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے چھ سو پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے جب اپنے اصلی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں تو پورے دنیا میں وہ اپنے پروں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں سب سے بڑا جو فرشتہ اس کے اتنے زیادہ نورانی پر ہوتے ہیں یہ ایک مخلوق ہے اور ایمان والوں کو فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی شخص کہے مجھے تو نظر نہیں آتا عالم آخرت تو ایمان نہیں ہے یا فرشتے نظر نہیں آتے تو میرا ان پر ایمان نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا یہی وہ چیزیں ہیں کہ یؤمنون بالغیب جس کو پہلے پارے کے پہلے رقوع میں فرمایا کہ ایمان والوں کی متقی لوگوں کی شان یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب جو باتیں ہم نے ان کو بتا دیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں ہم نے بتائیں انہوں نے دیکھی نہیں لیکن ان کا ایمان اس کے اوپر ہے یہ متقی لوگ ہیں فرشتوں پر ایمان بس اللہ تعالیٰ نے نظام کو بہت سارے نظام کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو آپ حضرات نے حدیث سنی ہوں گی کہ پندرہویں شابان کو کچھ امور کا فیصلہ ہوتا ہے اور لیلت القدر میں وہ حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کے لیے یہ یہ کام اس ترتیب پر کر دینے ہیں یہی وجہ ہے ان راتوں میں عبادت کا حکم ہوتا ہے تاکہ اچھے فیصلے ہو جائیں کہ ایک شخص جب اچھی حالت میں ہو تو پھر فیصلہ کرنے والی ذات بھی اس کے لیے اچھا معاملہ جب ایک مزدور صحیح کام معنی میں کام کرتا ہے تو اجرت دینے والا صاحب وہ صحیح معنی میں خوش ہو کے اس کو اجرت دے گا لیکن اگر ایک مزدور بے ڈھنگم اور جان بچانا اور اس طرح جیسے دیکھتے ہیں تو پھر کیسے وہ دے بھی دے کچھ تو خوش تو نہیں بعد میں بھی یہ کہے گا کہ بندہ صحیح نہیں تھا آئندہ اس کو نہ لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے کہ میں اس لیے روزے میں ہوتا ہوں یا عبادت میں ہوتا ہوں کہ جب ڈپٹی بدلتی ہے فرشتوں کی اور وہ اوپر جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم اثر میں آئے تھے اور جوں اور پھر وہ فلانی حالت میں تو آپ روزے میں تو کیا اچھا ہو کہ جب ڈپٹی بدل کر اوپر جائیں اور فرشتے جا کے بتائیں تو میرے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ شخص روزے میں تھے اور یہ فلاں عبادت میں تھے اثر میں جیسے اثر میں اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے تبدیل ہوتا ہے نمبر ان کا اسی وجہ سے حافظ علیہ صلوات الوسطیٰ وسطیٰ نماز کی حفاظت کی زیادہ پابندی کی گئی اگرچہ وہ تفاصیر ہیں عادیث میں وسطیٰ نماز کے بارے میں لیکن صلات وسطی کی راج تفسیر صلات عصر ہے کہ نماز باجماعت کے تمام اثر اور صبح کا ضروری ہے اس میں فرشتوں کی دن رات والوں کی ڈپٹی بدلتی ہے وہ نام لکھتے ہیں آنے والے بھی اور جانے والے بھی تو وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے جب ہم گئے تھے تو یہ لوگ نماز میں تھے جب دوبارہ آئے تو پھر بھی یہ نماز میں تھے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر پھر خوش ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کے حوالے نظام کر دیا جاتا ہے جو للت القدر اور شب برات کی بات بتائی فرمایا اول کتاب ہے اور کتابوں پر ایمان سب آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے اور جیسے اللہ رب العزت نے نازل کی اور آخری کتاب قرآن پاک پر ایمان اب ایمان عقیدہ معاملات سب کچھ آخری کتاب کے مطابق ضروری ہیں پہلی کتابوں پر مطلق ایمان لانا کافی ہے کہ وہ اللہ کی آسمانی کتابیں تھیں اللہ رب العزت کے مقرب بندوں پر نازل ہوئی ہیں لیکن چونکہ بعد میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے اس کے مطابق ایمان عقیدہ عمل نہیں ہو سکتا ون نبی جین تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے بہت سارے انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر ہے بہت سارے انبیاء کا ذکر نہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا جن کا کوئی واقعات جن کے کوئی حالات جن کے کوئی تکالیف حضرت یوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام فلاں یوں تکلیف ہوئی کس کو پکارا کیسے ہونا چاہیے بہت سارے انبیاء کا ذکر بہت سارے کا نہیں جتنے انبیاء اللہ رب العزت کے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اب ایمان جو عمل کی زندگی میں ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو ہے ایمان بیان ہو گیا میں نے بتایا اس کریمہ میں ایک پانچوں چیزیں اسلام کی بیان ہو گئی ہیں ایمانیات عقیدہ یعنی کہ وہ آت المالا اعلیٰ حب بھی المال علی حب ہی زویل قربا اس میں معاشرت استعمال ہو گئی ہے دوسروں کے ساتھ خیال کرنا اس کی ایک تفسیر یہ لکھی ہے المال علی یعنی حب ہی یعنی حب اللہ تعالی مال کو خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل محبت ہے اس لیے اللہ کا حکم ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے دوسری تفسیر یہ تھی وعط المال علی حب المال مال کو خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں اللہ حب المال باوجود اس کے کہ مال اس کو محبوب ہے جیسے تنال تنالبرہ حطاط الفقو میں مات حبول وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو مال آپ کو زیادہ محبوب ہے تو حضرت الحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باغ رسول پاک کے حوالے کر دیا تھا علماء نے لکھا ہے کہ جو مال انسان کو پسند تو اتنا نہیں ہے جیسے کہ فرض کرو نئے کپڑے بنا لیے تو پرانے کپڑے بھی کسی کو دے دینے چاہیے وہ اس کا بھلا ہو جائے گا ایسی کوئی اور گھر میں ضرورت کی چیز ہے جو اس کو اتنی پسند تو نہیں ہے اپنے لیے نہیں دے گا تو وہ اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی کو دے دینی چاہیے فل جملہ اس میں بھی بہتری ہے کسی کی بھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ کے بعد کل عرض کریں گے اللہ سمجھ اور کی